بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء طالبات میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر 27 میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو انفارمیٹو اور اکیڈیمکلی انریچنگ بھی پائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند لیکچر سے ہم سپیڈ کے ریفرنس سے بات کرتے آ رہے ہیں سپیڈ سے مطلب یہ ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کیسے کیا جائے ہمیں اس کی کیوں ضرورت پیش آئی ہمیں اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم بہت بڑے بڑے ٹیبلز کو پروسیس کر رہے ہیں نہ صرف ہم سنگل ٹیبل کو پروسیس کرتے ہیں بلکہ کمبینیشن آف ٹیبلز کو بھی تو پروسیس کرتے ہیں جوائن آپریشنز بھی چلاتے ہیں ان کے اوپر جب ہم ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ میں یہ آپریشنس کریں تو کوئی ان کا اتنا بڑا سگنیفیکنس یا پرفارمنس امپیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ ٹیبل سائزز چھوٹے ہوتے ہیں کیوریز پرائمری کالم یا پرائمری کی والے کالم پہ چلتی ہیں اور سمپل کیوریز ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں ہمیں اسپیڈ کی ضرورت ہے ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام کر سکیں تو یہ کیسے کریں گے اس سلسلے میں ہم نے ایک اپروچ تو ہارڈ ویئر کی استعمال کی اور مختلف طریقے سے ہم نے پیرلزم کو ایکسپلائٹ کیا تاکہ زیادہ کام کم وقت میں کر سکیں پچھلے لیکچر سے ہم نے ایک اور اپروچ استعمال کی جو کہ پیور ہارڈ ویئر اپروچ تو نہیں ہے پیور ہارڈ ویئر اپروچ تو یہ ہے کہ آپ ہارڈ ویئر خریدتے جائیں میموری خریدتے جائیں اور اس کو استعمال کریں جب ہم انڈیکسنگ کے اوپر آئے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ نہیں اس کے علاوہ اور اسمارٹ ٹیکنیکس بھی ہیں جس میں کہ ہم میموری کو استعمال کر کے میموری کو استعمال کر کے پروسیسنگ ٹائم گھٹا سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں کافی شروع کے لیکچر سے آپ کو ایک بات ریپیٹڈلی کہتا آ رہا ہوں کہ جب زیادہ میموری استعمال کی جائے گی تو ٹائم گھٹایا جا سکتا ہے لیکن صرف زیادہ میموری استعمال کرنے سے بات نہیں بنتی بلکہ میموری کو اسمارٹلی استعمال کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو ایک سلائڈ بھی دکھائی تھی کہ ورک اسمارٹ ناٹ ہارڈ تو اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے انڈیکسنگ کو استعمال کرنا شروع کیا تو جو پچھلا لیکچر تھا میں نے آپ کو اس میں وہ انڈیکسنگ ٹیکنیکس بتائی تھیں جو کہ پریویلنٹ ہیں ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ میں جن ٹیکنیکس کے بارے میں ہم نے بات چیت کی اس میں بی ٹری انڈیکسنگ تھی اس میں اسپارس اور ڈینس انڈیکسنگ تھی اس میں ہیش بیس انڈیکسنگ بھی تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو میں لیکچر کرا رہا ہوں جو کہ اسپیشلائز یا اسپیشل انڈیکسنگ ٹیکنیکس کے بارے میں ہے تو اس لیکچر کی ضرورت کیا ہے میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے بی ٹری انڈیکسنگ کی بات کی تھی اور بی ٹری میں جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ جب ٹیبل سائز بڑا ہو جاتا ہے تو جو نمبر آف نوڈز ہیں ان کی تعداد بھی تو بڑی ہوگی اس لیے کہ جو number of keys in a node جا سکتی ہیں there has to be a certain relationship اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ٹری کی ہائٹ بہت بڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور ہر نوڈ جو بی ٹری کی ہے وہ ایک بلاک میں جاتی ہے تو جتنا بڑا ٹری ہوگا اتنے پیج فالٹس کرنے پڑیں گے روٹ سے لیف تک آنے کے لیے اسی طرح جب اسپارس اور ڈینس انڈیکسنگ کی بات کی تو جب ریکارڈ زیادہ ہو جاتے ہیں تو جو ڈینس انڈیکس ہے وہ مین میموری میں نہیں آ پاتی اگر آپ اسپارس انڈیکس استعمال کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو سرچ ٹائم ہے وہ نان ڈیٹرمنسٹک ہو جاتا ہے کچھ بلاکس جلدی آتے ہیں کچھ بلاکس دیر میں آتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کس پہ کتنا ٹائم لگے گا میری بات سمجھ رہے ہیں ہاں پھر ہم نے ایک ہیش بیس انڈیکسنگ کی بات کی تھی لیکن ہیش بیس انڈیکسنگ جب ٹیبل سائزز بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ انٹرنل میموری میں کی نہیں جا سکتی اس کے لیے ایکسٹرنل میموری استعمال کی جاتی ہے البتہ ایسی بات بھی ہے کہ کچھ ڈیٹا ویئر ہاؤس سسٹمس یا انوائرمنٹس ایسی ہیں جس میں کہ پورا کا پورا فائل سسٹم ہی ہیش بیسڈ ہے وہاں پہ ایسے مسائل نہیں آتے کیونکہ وہ پرفارمنس ٹیونڈ ہے ایسے سسٹم کے لیے اس کانٹیکس میں ہم نے پرائمری کی اور پرائمری انڈیکس کی بھی بات کی تھی تو پتہ یہ چلا کہ جو انڈیکسنگ ٹیکنیکس ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی تھیں وہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ میں تو چل جاتی ہیں لیکن جب ہم ویئر ہاؤس انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ریکارڈز بہت زیادہ ہیں اور باقی چیزیں آپ جانتے ہی ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ بات نہیں بنتی ہمیں کچھ اسپیشلائز انڈیکسنگ ٹیکنیکس چاہیے اور ہم نے آئیو کو بھی کام کرنا ہے آئیو مینس ان پٹ آؤٹ پٹ یعنی کہ فالٹس کو بھی کام کرنا ہے اس لیے کہ ہارڈ ویئر انکریز کرنے سے فالٹس کو تو روکا نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ کوئی اسمارٹ ٹیکنیک استعمال نہ کریں تو آج کا لیکچر انہی ٹیکنیکس کے بارے میں ہے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی ریکوائرمنٹ سمجھ آ گئی ہوگی تو پھر آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ اسپیشل انڈیکسنگ اسٹرکچرس تو اب ہم کون سی انڈیکسنگ ٹیکنیکس کے بارے میں بات کریں گے میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں اور آپ کی یاد دہانی کے لیے میں آپ کو وہ ان کے نام اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں وہ ٹیکنیکس کون سی ہیں آئیے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں ان کو انورٹیڈ انڈیکس بٹ میپڈ یا bit map index cluster index join indexing یا جوائن انڈیکسز تو ہم کوشش کریں گے کہ ان ساری ٹیکنیکس کو کور کریں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کے ایشوز بھی بتاتا چلوں کچھ کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی بتاؤں گا اس لیے کہ جیسے آپ کو پتا ہے فوکس کیا ہے کہ آپ کو کانسیپٹ دیا جائے اور ایشوز بتایا جائیں تو ہم شروع کرتے ہیں پہلی ٹیکنیک کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں اس پہلی ٹیکنیک پہ جاؤں میں آپ کو وہ ٹیبل دکھا دوں جو کہ میں اس لیکچر میں اگزامپلز میں استعمال کروں گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جب میں کسی کالم کی بات کر رہا ہوں یا کسی اینٹیٹی کی بات کر رہا ہوں تو وہ کون سی ہے تو ساتھیو عزیز طلباء طالبات وہ ٹیبل کیا ہے یہ وہ سیمپل ٹیبل ہے اس کو دیکھ لیں آپ آپ کو نوٹس میں بھی اس کی کاپی مل جائے گی ریفرنس بک میں بھی اس کی کاپی مل جائے گی بس یہ آپ کی ذرا ریفرنس کے لیے ہے اس کو آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم پہلی انڈیکسنگ ٹیکنیک کے بارے میں بات کرتے ہیں انورٹیڈ انڈیکس اس کا کانسیپٹ کیا ہے میں آپ کو اس کا کانسیپٹ بتاتا ہوں جی عزیز طلباء طالبات آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے انڈیکسنگ کے بارے میں لیکچر شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو ایک سرچ انجن کی مثال دی تھی دنیا کا سب سے بڑا یا سب سے پاپولر سرچ انجن امید ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں کس انجن کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر بہت ہائی تھرو پٹ کے ساتھ اس اس انجن کے اندر جو ایٹ بلین کے قریب انڈیکس پیجز ہیں اگر ان کو سرچ کیا جائے کسی کی ورڈ کی تلاش کے لیے تو وہ چیز نہیں چلتی اس لیے کہ اس میں چھبیس منٹ لگ رہے تھے چھبیس منٹ ایک ایک بندے کے لیے اگر اس کو چھبیس سیکنڈ بھی کر لیں تب بھی بات نہیں بنتی اس لیے کہ چھبیس second is too much time تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سرچ انجنز ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ کون سی انڈیکسنگ ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے تو عزیز طلباء و طالبات وہاں پہ انورٹیڈ انڈیکس ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے اور یہ ایسی انوائرمنٹس میں استعمال کی جاتی ہے کہ جہاں پہ اپڈیٹ ریٹ بہت کم ہو تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈسیجن سپورٹ انوائرمنٹ ہے یہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ ہے وہاں اپڈیٹ تو بہت ہی کم ہوتا ہے البتہ ریفریش ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انورٹیڈ انڈیکس ٹیکنیک ہے وہ اس انوائرمنٹ کے لیے بہت سوٹیبل ہے انورٹیڈ انڈیکس ٹیکنیک کام کس طرح سے کرتی ہے عام طور پہ جو آپ نے دیکھا ہوگا میں آپ کو ایک پہلے ایک انالوجی دیتا ہوں جیسے کہ ایک کتاب کی انالوجی ہے آپ کے پاس کوئی کتاب ہے اس کے آپ آخری پیجز پہ جائیں وہاں آپ کو کتاب کے انڈیکس ملے گی اس انڈیکس میں کیا ہوگا اس انڈیکس میں کی ورڈز لکھے ہوئے ہوں گے اور وہاں پہ پیج نمبرز ہوں گے وہاں پہ آپ کو کیا پتا چلے گا کہ یہ جو کی ورڈ ہے یہ کون سے پیج کے اوپر ہے ٹھیک ہے جی اور اگر کوئی کی ورڈ ملٹیپل پیجز کے اوپر ہے اور آف کورس وہ کی ورڈ سگنیفیکینٹ ہے تو وہ کی ورڈ وہاں پہ ریپیٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ جو انڈیکس کے پیج نمبرز ہیں وہ وہاں پہ لکھے ہوں گے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر کی ورڈ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے اور کتاب میں پانچ چھ جگہ ویئر ہاؤس کا لفظ آیا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کا تو وہاں پہ چھ دفعہ ڈیٹا ویئر ہاؤس نہیں لکھا ہوگا بلکہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ایک دفعہ لکھا ہوگا اور چھ دفعہ وہ پیج نمبر لکھے ہوں گے جہاں پہ لفظ ڈیٹا ویئر ہاؤس کا آیا ہے مطلب یہ ہوا کہ ہم پیجز کو دیکھ کے کوئی چیز کو تلاش نہیں کرتے بلکہ ہم وہ چیز یعنی کہ کی ورڈ ہے اس کو دیکھ کے پیج پہ جاتے ہیں اس لیے اس کو انورٹڈ انڈیکس کہا جاتا ہے اب اگر آپ غور کریں اس کو کمپیئر کریں بی ٹری کے ریفرنس سے کیونکہ جب آپ بی ٹری میں کوئی سرچ پرفارم کرتے ہیں بی ٹری کے اندر اور ازیوم کریں کہ پیج فالٹ نہیں ہوتا کہ آپ کا اسٹرکچر اتنا بڑا ہے کہ سارا کا سارا ٹری جو ہے وہ مین میموری میں آ جاتا ہے although it's not a very realistic assumption لیکن سمجھانے کے لیے میرا خیال کافی ہے تو بی ٹری کی ہائٹ آپ کو پتہ ہے آرڈر لاگ این ہوتی ہے تو جب بی ٹری میں آپ روٹ سے لیف تک آئیں گے سرچ کرتے ہوئے تو آرڈر لاگ این ٹائم لگے گا لیکن جب آپ کتاب کی انڈیکس کی مثال جیسے میں نے دی تھی آپ کو اس پہ آپ دیکھیں اور کتاب ذرا اب اتنی اچھی مثال نہیں ہے کیونکہ اس پیج تک جانے کے لیے آپ کو ذرا ورکے پلٹنے پڑیں گے لیکن جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں مثال دی تھی کارڈ کیٹلاگ کی تو وہ اگر آپ ریفرنس لے کے بک شیلف پہ جائیں تو کام آسان ہو جاتا ہے یعنی کہ انورٹیڈ انڈیکس کے ساتھ آپ آرڈر ون ٹائم میں سرچ پرفارم کر سکتے ہیں as compared to order log n time آپ کو میری بات سمجھ آئی اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی غور کرنے والی ہے وہ یہ کہ جس وقت آپ کے ٹیبل کا سائز بہت بڑا ہو جائے گا تو آف کورس اس وقت آپ کو ٹری مین میموری میں نہیں آئے گا بلکہ نوڈ کے لیے آپ کو پیج فالس کرنے پڑیں گے اور لیف تک جانے کے لیے آپ کو ملٹیپل پیج فالس کرنے پڑیں گے لیکن انورٹڈ انڈیکس کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں آئے گا ہو سکتا ہے پیج فالٹس کرنے پڑیں لیکن the number of page faults بہت کم ہوگا انورٹیڈ انڈیکس کے ساتھ جو ایک ایشو کبھی آتا ہے جب میں آپ کو مثال دوں گا آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی وہ یہ ہے کہ انورٹیڈ انڈیکس کو بنانے کی ایک کاسٹ ہے یہ میں ایشوز میں انشاءاللہ زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا لیکن جو بات یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اگر انورٹیڈ انڈیکس کو بنانے کی کاسٹ بہت زیادہ ہے اور میں نے وہ انورٹیڈ انڈیکس آف لائن بنانی ہے دین اٹ از فائن اس لیے کہ اس کا ایکسیس ٹائم تو بہت کم ہے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ بی ٹری میں جب میں انسرشن کرتا ہوں تو ورسٹ ٹائم میں every node to the leaf get splitted اور بی ٹری کی ہائٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے پتہ ہے چلا کہ B tree is not suitable for a decision support اور a data warehouse environment اس لیے ہمیں اسپیشل انڈیکسنگ ٹیکنیکس چاہیے جیسے کہ انورٹیڈ انڈیکس ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی انورٹڈ انڈیکس کے جو میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتائی ہیں جو اس کا میں نے کانسیپٹ آپ کو بتایا ہے اب عزیز و طالبات میں آپ کو بتاؤں گا اس کو بلکہ سمجھاؤں گا ایک ایگزامپل کے ساتھ تو اگزامپل کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ بات اور کلیئر ہو جائے گی ایک بات اور جو کہ ہم نے کرنی تھی میں نے بتانی تھی آپ کو انورٹڈ انڈیکس کے ریفرنس سے کہ اسپیس ریکوائرمنٹ آپ کو اسپیس بھی تو چاہیے اور بی ٹری کے لیے عام طور پہ اسپیس جو ہے وہ خاصی زیادہ چاہیے جا سکتی ہے انورٹیڈ انڈیکس کے لیے بھی اسپیس زیادہ ہو سکتی ہے لیکن آف کورس اس کے ہینڈلنگ کی ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں جو کہ زیادہ ڈیٹیل تو میں نہیں جا سکتا کیونکہ صرف ہم نے ایک ٹیکنیک ڈسکس نہیں کرنی تو میں اب آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں انورٹیڈ انڈیکس کی میں آپ کی کمپریہنشن کے لیے آپ کو دو ایگزامپلس دوں گا پہلی ایگزامپل دیکھتے ہیں تو آپ کے سمجھانے کے لیے میں کچھ دیر کے بعد آپ کو اسکرین پہ ایک سلائڈ دکھاؤں گا جس میں کہ دو ڈاکومینٹس آپ کو دکھائی جائیں گی وہ جو دو ڈاکومینٹس ہیں سمپلیفیکیشن کے لیے میں نے ان کو ایک سنگل سینٹینس کے بیس پہ بتایا ہوا ہے یعنی کہ ایک کو میں ڈی ون کہہ رہا ہوں اور ایک کو میں ڈاکیومنٹ ڈی ٹو کہہ رہا ہوں اور اس میں of course document consist of a sequence of words تو جو انڈیکس بنائی جائے گی وہ کیسے بنے گی جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی آپ کے سمجھانے کے لیے چلے میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں ایک نظر اسکرین پہ ڈالیے گا تو ہمارے پاس دو ڈاکیومینٹس ہیں D one and D two D one documents آپ پڑھ سکتے ہیں ایک سینٹینس اس میں لکھا ہوا ہے ڈی ٹو ڈاکیومنٹ میں بھی ایک سینٹینس ہے اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ نے سینٹینس پڑھ لیا ہوگا اب دیکھیں کہ ان سے انورٹیڈ انڈیکس کیسے بنے گی ڈی ون اور ڈی ٹو سے تو اب آپ کے سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے 3.4 ہے یہ سارٹیڈ ہے تو 3.4 جو ہے وہ ڈاکیومنٹ 2 میں آتا ہے یعنی کہ ڈی میں آتا ہے تو 3.4 سے ایک پوائنٹر جائے گا ڈاکیومنٹ ڈی کے اوپر اس طرح اگر آپ غور کریں تو جو لفظ یا جو ناؤن اسلم ہے وہ ڈاکیومنٹ ڈی ون میں بھی آتا ہے جیسے کہ محمد اسلم اور ڈاکیومنٹ ڈی ٹو میں بھی آتا ہے جیسے کہ ثنا اسلم اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسلم کی ورڈ ہے اس سے دو پوائنٹرز نکلیں گے ایک ڈاکیومنٹ ڈی ون میں جائے گا اور ایک ڈاکیومنٹ ڈی ٹو میں جائے گا تو اسلم کے علاوہ جو ناؤن اور بھی اس دونوں ڈاکیومنٹس میں موجود ہیں کامن ہیں جیسے کہ لاہور جو ڈاکیومنٹ ڈی ون میں بھی ہے اور ڈاکیومنٹ ڈی ٹو میں بھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاہور سے بھی دو پوائنٹرز جائیں گے ڈاکیومنٹ ڈی ون میں ایک پوائنٹر جائے گا اور ڈاکیومنٹ ڈی ٹو میں ایک پوائنٹر جائے گا اب یہ سارا اسٹرکچر جو بنے گا یہ رکھا کہاں جائے گا اس کے لیے آف کورس ایڈیشنل میموری استعمال ہوگی اور سیدھی سی بات ہے کہ جتنی زیادہ ڈاکیومنٹس ہوں گی اور جتنے ان کامن ورڈز ہوں گے اتنی زیادہ میموری استعمال ہوگی جتنے کامن ورڈز ہوں گے اتنی اسپیس کم استعمال ہوگی اب اس میں سرچ کس طرح سے ہوگی سرچ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ایک کی ورڈ دیا جائے گا جیسا کہ آپ سرچ انجن کی ٹیکسٹ ونڈو یا باکس میں جا کے ٹائپ کرتے ہیں اور انٹر پریس کرتے ہیں اور جو انسٹنٹینیسلی آپ کے سامنے لنکس نکل کے آ جاتے ہیں آلموسٹ انسٹنٹینیسلی وہ ڈائریکٹ لنکس بنے ہوئے ہیں ان ڈاکیومنٹس تک اور وہ آپ کو دکھا دیے جاتے ہیں اسی طرح سے ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں بھی جب آپ کسی ٹیکس اسٹرنگ کے اوپر یا کسی نیومیرک اسٹرنگ کے اوپر سرچ پرفارم کریں گے تو وہ اسی طرح سے انڈیکس جو ہے وہ پوائنٹ کر دے گی ان ریکارڈ آئی ڈیز کو جہاں پہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ کے انٹرسٹ کی آپ کے کام کی تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اب آپ کے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ اگزامپل ہے اور میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ ہم کیسے مختلف انڈیکسنگ ٹیکنیکس کی کمبینیشن استعمال کر کے کمبینیشن استعمال کر کے ایک ایک ٹیکنیک کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں یا جو پرابلمز ہیں ان کو نلیفائی کر سکتے ہیں یا ان کو منیمائز کر سکتے ہیں اور دوسری ٹیکنیک اس سے ڈف ٹیل کر کے جوڑ کے ملا کے آپ پرفارمنس حاصل کر سکتے ہیں اصل میں اگر آپ غور کریں اور سمجھیں جیسے کہ آپ کو جا کے اینڈ میں بھی سمجھ آ جائے گا کہ انڈیکسنگ اٹ سیلف ایک سائنس نہیں بلکہ ایک آرٹ ہے اٹس این آرٹ تو میں اب آپ کو ایگزامپل ٹو بتاتا ہوں جی ساتھی ہو تو ایگزامپل ٹو میں کیا ہوگا ایگزامپل ٹو میں ہم ایک کامبینیشن استعمال کریں گے وہ کامبینیشن کیا ہوگی وہ کامبینیشن ایک بیٹری بھی ہوگا اس کے ساتھ ایک انورٹیڈ انڈیکس بھی ہوگی اور اس کمبینیشن میں ہم وہ ٹیبل استعمال کریں گے جو کہ میں نے آپ کو چند سلائڈس پہلے دکھایا تھا اور میں آپ کو یہ دکھاؤں گا اور آپ کنوینس بھی ہو جائیں گے کہ اس ٹیکنیک کے ساتھ ہم کیسے اسپیڈ حاصل کر سکتے ہیں اب آپ کی اسکرین کے اوپر ایک بیٹری انڈیکس اسٹرکچر آ چکا ہے جو کہ ایج کے اوپر بیس ہے جیسے کہ بیٹری بنتا ہے یہ اسٹرکچر exactly اسی طرح سے بنا ہوا ہے اور اسی طرح سے اس میں برانچنگ بھی ہوئی ہوئی ہے یہ جو ایج کا بی ٹری ہے اس میں سے مزید پوائنٹرز نکلتے ہیں اور پوائنٹرز نکل کے ایک اور انڈیکس اسٹرکچر میں جا رہے ہیں وہ انڈیکس اسٹرکچر کیا ہے وہ انڈیکس اسٹرکچر جو ہے وہ انورٹیڈ انڈیکس ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو بی ٹری انڈیکس اسٹرکچر تھا اس میں نوٹ کے اندر جو ویلیوز تھیں وہ ایکچوئل ایج تھیں ان اسٹوڈنٹس کی جو کہ میں نے آپ کو ٹیبل میں پہلے دکھائی تھیں اگر آپ غور کریں جیسے کہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ان نوٹس کے اندر ایسی کوئی ویلیو نہیں ہے جو کہ ٹیبل کے اندر موجود تھی جیسے یہاں پہ آر فور لکھا ہوا ہے آر ایٹین لکھا ہوا ہے یا اور لکھے ہوئے نمبرس الفا نومیرک ایکچولی یہ اسٹرنگز ہیں یہ ان کا کیا سگنیفیکنس ہے یہ ایکچولی رو آئی ڈی ہے یعنی کہ جو ٹیبل میں نے آپ کو چند سلائڈس پہلے دکھایا تھا اس ٹیبل میں ایج کے کورسپونڈنگ یعنی کہ اگر ہم 20 دیکھیں تو 20 ایج جن جن اسٹوڈنٹس کی ہے اور اس ٹیبل کے اندر ان کا جو رو آئی ڈی تھا وہ انورٹیڈ انڈیکس میں اسٹور کیا گیا ہے اب جو مزید اسٹرکچر آپ کے سامنے آ گیا یہ وہ ایکچوئل ٹیبل کا حصہ ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا اب اگر آپ غور کریں تو جو آر ایٹین تھا آر ایٹین پوائنٹ کرتا ہے اس رو کو جس میں وہ اسٹوڈنٹ ہے جس کی کہ ایج ٹوینٹی ہے اسی طرح آر فور ایسے اسٹوڈنٹ کو پوائنٹ کرتا ہے جس کی بھی ایج ٹوینٹی ہے تو یہ ڈیٹا ریکڈز ہیں یہ وہ ٹیبل اسٹرکچر کا حصہ ہے تو اب میرے خیال میں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر ایسی کیوری کی جائے جس میں جاننا ہو کہ کون سے اسٹوڈنٹس ایج ٹوینٹی کے ہیں تو بی ٹری انڈیکس کو استعمال کرتے ہوئے انورٹیڈ انڈیکس تک آئیں گے اور وہاں پہ ایکچولی وہ روز پڑی ہوں گی جو کہ پوائنٹ کریں گی اس ٹیبل کے اندر جہاں آپ کا ڈیزائرڈ ریکڈ موجود ہے تو آپ کو یہ بات اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم انڈیکسز کی کمبینیشن سے آگے چیز کیسے چلا سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں یہ جو مثال دوں گا یہ زیادہ کیوری اسپیسیفک مثال ہے اس میں آپ کو ایک کیوری دکھائی جائے گی میں آپ کو کیوری دکھاتا ہوں اب میں اس کیوری کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں یہ کیوری آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکی ہے کیوری کیا ہے get students with age twenty and technology is equal to telecom یا ٹیکنالوجی ایز ٹیلی کام تو یہ چیز کیسے کام کر رہی ہے یہ چیز کام کس طرح سے کرتی ہے پہلے تو آپ نے ایک لسٹ استعمال کرنی ہے ایج کی اس کے ساتھ ساتھ ایک لسٹ استعمال کرنی ہے ٹیکنالوجی کی یہ لسٹ کیا ہے یہ لسٹ کورسپونڈ کری ہے انورٹیڈ انڈیکس کو اور اس میں وہ ریکرڈ آئی ڈیز ہیں جس میں ان اسٹوڈنٹ کی رو آئی ڈی اسٹورڈ ہے جن کی ایج ٹوینٹی ہے جیسے کہ R four R eighteen R R thirty four اسی طرح جو ٹیکنالوجی ٹیلی کام والے ریکارڈز ہیں ان کی بھی رو آئی ڈیز موجود ہیں جیسے کہ آر فائیو اور آر تھرٹی فائیو تو اس کا عزیز طلباء و طالبات آنسر کیا ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے وہ ان کی انٹرسیکشن ہے یعنی کہ R thirty five this is the record number which is of interest تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم اگلے پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے یہ بٹ میٹ انڈیکس ہے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں تو عزیز طلباء و طالبات ہم نے انورٹیڈ انڈیکس کے بارے میں بات کی آپ کو سمجھ آ گئی بات یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی نہیں تو آپ نوٹس پڑھ سکتے ہیں کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں اب میں بٹ میپ انڈیکسنگ کے بارے میں بتاتا ہوں بٹ میپ انڈیکسنگ کا کانسیپٹ بہت انٹرسٹنگ ہے اس میں آپ کرتے کیا ہیں اس میں آپ کرتے یہ ہیں کہ جو آپ کا گیون ٹیبل ہے اس میں کالم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کالم کے کورسپونڈنگ جو آپ نے یونیک ویلیوز اس میں ہیں اس کا ایک بٹ ویکٹر بنا لیتے ہیں آپ میری بات سمجھے مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ اگر ایک کالم میں سے چار ویلیوز ہیں یا پانچ ویلیوز ہیں کورس ٹیبل جو ہے وہ ملینز آف روز کا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ جینڈر کے کالم کو لیں تو جو جینڈر کا کالم ہے ملینز آف روز میں اس میں زیادہ تر تین ویلیوز ہوں گی یعنی کہ میل فیمیل اور ان نون جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیٹا کوالٹی ایشوز کے اندر کہ بعض دفعہ آپ یہ اسرٹن نہیں کر پاتے تو instead of leaving a blank value وہاں کچھ ویلو ڈال دیتے ہیں گلوبل جیسے کہ ان نون ہے تو کریں گے کیا بٹ میپ انڈیکس میں کہ جس کالم کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ٹھیک ہے جی اس کالم کے کورسپونڈنگ جتنی اس میں یونیک ویلوز تھیں اتنے آپ کالمز استعمال کریں گے ٹھیک ہے جی اور وہ کالم جو سے فار ایگزامپل میل کو کورسپونڈ کرتا ہے وہاں پہ جن جن ریکارڈز کے لیے جینڈر میل تھی وہاں آپ ون انسرٹ کر دیں گے اور آف کورس باقی ویلو زیرو ہوں گی اس میں ایک بات بڑی آبیس ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بٹ میپ انڈیکس جس کالم پہ آپ بنائیں گے اس کے کورسپونڈنگ اتنے کالمز ہوں گے جتنی اس میں یونیک ویلیوز ہیں اور ان کالمز کا انٹرسیکشن کیا ہوگا جب اس کو انٹرسیکٹ کریں گے تو کالم میں سے کامن چیز کیا نکلے گی بالکل ٹھیک ہے آپ نے کچھ بھی کامن نہیں نکلے گا اس لیے کہ they have to be mutually exclusive تو بٹ میپ انڈیکس کوئی بہت نئی چیز نہیں ہے اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے لیکن ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ میں اس کا بڑا سگنیفیکینس ہے اور میں آپ کے ایشوز اور اس کی اور مثالیں بھی دوں گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے جی اب میں کچھ آپ کو ایگزامپلس بھی دوں گا میں کچھ کیوریز بھی دکھاؤں گا آپ کو اور مزید اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جی تو اس کی اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں ذرا جی ساتھیے تو اس کی اس کی اور ڈیٹیل کیا ہے ایک دو باتیں آپ اور بھی سمجھ لیں جو کہ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ جو بٹ ویکٹر اس میں بنے گا اس میں جو انٹریز ہوں گی وہ انٹریز کتنی ہوں گی اس بٹ ویکٹر میں ہر رو کے لیے ایک انٹری ہوگی تو the the length of the bit vector اس کو لینتھ کہہ لیں یا اس کو ہائٹ کہہ لیں ایسے دیکھ لیں یا ایسے کر کے دیکھ لیں that is equal to the number of records in the table ٹھیک ہے جی اور باقی میں نے بتا بھی دیا نوٹس میں بھی آپ دیکھ لیں گے کہ جب آئی ایتھ جب چینج ہوگی جس کے کورسپونڈنگ آپ نے کالمز بنائے ہیں تو کورسپونڈنگ ویلیو کو آپ ون کر دیں گے آپ میری بات سمجھے ہیں آگے چلتے ہیں تو میں آپ کو ایک اس کی اگزامپل دکھاتا ہوں اور اس سے یقیناً آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے تو ایک نظر آپ اسکرین پہ ڈالیں اب وہ ایگزامپل آپ کے سامنے آ چکی ہے اس اگزامپل میں کیا ہے میں نے اسی ٹیبل کو استعمال کیا ہے جو کہ آپ کو شروع میں دکھایا تھا مقصد بھی اس ٹیبل کا دکھانے کا یہی تھا کہ ہم اس کو لے کے آگے آگے چلتے چلیں تو اس میں دو ٹیبلز آپ کے سامنے ہیں ایک بٹ میپ انڈیکس سٹی کے لیے ہے اور ایک بٹ میپ انڈیکس ٹیکنالوجی کے لیے ہے میں نے ان کے ساتھ لارجر ٹیبل اور اسمالر ٹیبل اس لیے لکھا ہے کہ سٹیز کی جو یونیک ویلیوز تھیں وہ زیادہ تھیں سمجھ رہے میری بات آپ جیسے کہ چار سٹیز کو ہم دیکھ رہے تھے اس کے مقابلے میں جو ٹیکنالوجیز تھیں وہ ٹیکنالوجیز کم تھیں ہم تین ٹیکنالوجیز کو دیکھ رہے تھے یا ایس آئی ڈی کا مطلب اسٹوڈنٹ آئی ڈی نمبر ہے تو چونکہ آپ کے انیشیل ٹیبل میں نو ریکارڈز تھے نو روز تھیں اس لیے یہاں بھی نو روز ہیں اور اگر آپ نوٹس اپنے سامنے رکھ لیں یا کتاب اپنے سامنے رکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ سے فار ایگزامپل ہم student I D number two کو دیکھیں تو وہ اسلام آباد کیمپس کے اندر ہے اور جو student at I D number two ہے اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ الیکٹریکل ٹیکنالوجی ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں ایک بات جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی یہ جو بٹ میپ ویکٹرز ہیں یعنی کہ یہ جو کالمز ہیں ون زیرو کے ان کو اگر آپ آپس میں کمپیئر کریں تو جہاں ایک کالم میں ون آ رہا ہے کسی دوسرے کالم میں اس رو پہ کبھی ون نہیں ہوگا اس لیے کہ ایک سیل میں ایک سنگل ویلیو جاتی ہے یہ یقیناً آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی تو یہ جو ہے وہ سمپل ایک ایگزامپل ہے بٹ میٹ انڈیکس کی میرے خیال میں جو میں نے آپ کو اس کی لاجک بتائی تھی وہ اس کو دیکھ کے یقیناً بات سمپلیفائی ہو گئی ہوگی اب ہم کیوری کو ڈسکس کرتے ہیں ایسی کون سی کیوریز ہوں گی جن کو کہ استعمال کر کے ہم ایکسپلوئڈ کر سکتے ہیں بٹ میپ کو میں آپ کو اس کیوری کے بارے میں بتاتا ہوں جی ساتھیوں تو ایسی کیوری کیا ہے جس میں کہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں گے اس کی ایکسپلائٹیشن کس طرح سے ہوگی پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی لاجک بتا دیتا ہوں لاجک بتانے کے بعد میں آپ کو اسکرین پہ وہ کیوری دکھاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ میں کورسپونڈنگ بٹ میپ دکھاؤں گا آپ کو اور پھر میں آپ کو جواب بھی نکال کے دکھا دوں گا تب یقیناً بات سمجھ آ جائے گی تو آپ ایسا کریں کہ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں اور جس ہم نے اگزامپل کو ڈسکس کرنا ہے جو کیوری ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں کیوری کیا ہے جی get students with age twenty and campus Lahore اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایج کالم کو استعمال کرنا ہے اور کیمپس کالم کو استعمال کرنا ہے یعنی کہ ہم نے ایج کے کالم پہ بٹ میپ انڈیکس بنانی ہے اور کیمپس کے کالم پہ بھی بٹ میپ انڈیکس بنانی ہے جس کو کہ list for age equal to twenty کہا ہے تو اس کے کورسپونڈنگ میں نے بٹ میپ ویکٹر بنایا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں double one zero double one اور باقی سارے زیرو ہیں یعنی کہ یہ ان آر ریڈس کے کورسپونڈنگ ونز ہیں جن اسٹوڈنٹس کی ایج ٹوینٹی ایئرز ہے اسی طرح جب لسٹ فار کیمپس ہے اس کا بھی ایک بٹ میٹ ویکٹر بنا لیا گیا اور وہ جو بٹ میٹ ویکٹر بن گیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے دکھا دیا ہے جی ساتھیو تو اب جو ہم نے کیوری چلانی ہے وہ کیوری ان اسٹوڈنٹس کی تلاش میں تھی جن کی ایج ٹوینٹی تھی اور جو لاہور کیمپس کو بلانگ کرتے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈینٹس کون سے ہیں بڑا آسان جواب ہے اس کا یہ جو آپ کے پاس بٹ میٹ ویکٹر ہے دو ویکٹرز ہیں ان کا سمپل اینڈ آپریشن کر لیں ان کا اینڈ آپریشن کریں گے تو آپ کے پاس وہ لوکیشن آ جائے گی وہ رو آئی ڈی آ جائے گی جہاں پہ یہ دونوں کے دونوں کریکٹرسٹکس سیٹسفائی ہوتے ہیں یعنی کہ اسٹوڈنٹ کی ایج بھی ٹوینٹی ہے اور اس کا کیمپس بھی لاہور ہے جیسا کہ چوری میں پوچھا گیا تھا یہ بات آپ کو سمجھ آئی سمجھ گئے نا بات آبویسلی اس میں ایک بات بڑی آبویس ہے جو کہ میں آپ کو مزید ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کروں گا وہ بات یہ ہے کہ جو کارڈینیلٹی ہے کالم کی انڈیکس جس کالم کو آپ نے کیا ہے اس کی جو کارڈینیلٹی ہے اس کا ایک سگنیفیکینٹ رول ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کارڈینیلٹی کے مطلب یہ ہے کہ اس میں کتنی یونیک ویلیوز ہیں جیسے جینڈر کے کالم میں تقریباً تین یونیک ویلیوز تھیں ٹھیک ہے جی ایسا کون سا کالم ہوگا جس میں اس سے زیادہ یونیک ویلیوز ہوں گی جیسے کہ کیمپس ہو سکتا ہے بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے اور کون سا کالم ہوگا چلیں آپ یہ بتائیں سوچیں ذرا تھوڑا سوچ کے بتائیے گا کہ وہ کون سا کالم ہوگا جس میں سب سے زیادہ جس کی کارڈینیلٹی ہوگی جس کی کارڈینیلٹی ہائیسٹ ہوگی بالکل ٹھیک ہے آپ نے وہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی کا کالم ہے جہاں پہ ہر ویلیو یونیک ویلیو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی کا کالم ہے that is highly undesirable to be used as for bit map indexing آپ میری بات سمجھے ایک بات جو آپ نے بھی ان بٹ میپ ویکٹرس کو دیکھ کے یقیناً نوٹ کر لی ہوگی چونکہ کارڈینیلٹی ویری بھی کرتی ہے لیکن جو کالمس ریزلٹنٹ ہیں یعنی کہ جو بٹ میپ انڈیکس کو کورسپونڈ کرتے ہیں کالم یعنی کہ ایکچوئل ٹیبل کے کورسپونڈنگ سنگل کالمس وہ بڑے اسپارس ہیں ان میں زیروز بہت سارے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس لیے یہ تو بہت بڑا بن جائے گا جی اگر آپ کا ٹیبل میں ایک ملین روز ہے ایک ملین روز ہے ٹیبل کے اندر تو اور سے ہم جینڈر کی بات کر رہے ہیں جس میں تین کالمز ہیں تو یہ تو ایک ایک ملین بٹس والے تین کالم بن گئے ٹھیک ہے یہ تو بہت زیادہ اسپیس ہے گھبرانے والی بات کوئی نہیں اس لیے کہ اس کو کمپریس کیا جا سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے کمپریس کر سکتے ہیں جی ساتھیو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کمپریس کیسے کرنا ہے یہ بات تو کلیئر ہے کہ جو بٹ میپ کا جو ویکٹر ہے اس میں زیروز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں تو کمپریشن کے بہت سے ٹیکنیکس ہیں آپ نے پڑھے بھی ہوں گے الگردم کے کورس میں کمپریشن ٹیکنیکس گریڈی کانٹیکسٹ میں جیسے کہ ہفمن کوڈنگ بھی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہم ایک اور بہت ہی سمپل کمپریشن ٹیکنیک استعمال کریں گے جس کو کہ رن لینتھ ان کوڈنگ کہتے ہیں رن لینتھ ان کوڈنگ میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو یقیناً بات سمجھ آ جائے گی اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس اسٹرنگز آف زیروز ہیں اور اسٹرنگز آف ونز ہیں تو ہم یہ نوٹ کر لیں کہ جو اسٹرنگ آف زیرو ہے وہ کتنی لمبی ہے اسٹرنگ آف ونس کتنی لمبی ہے بس صرف یہ چیز نوٹ کرنے کی ضرورت ہے اس سے کمپریشن کیسے ہوگی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں ہو سکتا ہے آپ اس کے بارے میں سوچیں تو اس سے کوئی اور زیادہ اچھا افیکٹو یا ایفیشینٹ ٹیکنیک بنا لیں اس لیے کہ اس کورس میں یاد کچھ نہیں کرنا اس آل اباؤٹ کانسیپٹس میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ چلیں رن لینتھ انکوڈنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ جو ہم کمپریشن کریں گے یہ رن لینتھ انکوڈنگ کے ساتھ کریں گے یہ کیسے ہوگی میں اس اس میں آپ کے ساتھ تین کیسز ڈسکس کروں گا کیس ون کیس ون میں آپ دیکھیں کہ ایک اسٹرنگ آف ونز ہے جس کی کہ لینتھ فور ہے اس کے بعد زیروز آتے ہیں پھر ونز آتے ہیں اور اس طرح سلسلہ چلتا جا رہا ہے یہ ان پٹ ہے اس ان پٹ کے کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ کیا بنتی ہے آؤٹ پٹ یہ ہونی چاہیے کہ جو ون آیا ہے وہ کتنے ونز آئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں فور ونز ہیں اس کے بعد یہ نوٹ کرنا ہے کہ جو زیروز آئے ہیں ونس کے بعد وہ زیروز کتنے آئے ہیں وہ بھی چار یعنی کہ فور ہیں اس کے بعد پھر ونس کو کاؤنٹ کرنا ہے بس اسی چیز کو ریکارڈ کر لینا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو فورٹین لکھا ہوا ہے پہلے یہ فورٹین نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ون چار دفعہ آیا ہے اس کے بعد یہ ہیش سائن کیوں لگا دیا گیا ہے بیچ میں ہیش سائن اس لیے لگایا گیا ہے کہ اگر فور کے بعد یا انسٹیڈ آف ون اگر ون کی فورٹی ون اکرنسیز ہوتی یا ون کی فورٹی اکرنسیز ہوتی تو پتہ کیسے چلتا کہ زیرو کی کاؤنٹنگ کہاں سے سٹارٹ ہونی ہے اور ون کی کاؤنٹنگ کہاں اینڈ ہونی ہے اس لیے بیچ میں ایک اسپیشل کریکٹر لگا دیا گیا ہے جو کہ عام طور پہ ان پٹ میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ون چار دفعہ آیا ہے اس کے بعد ہیش سائن آ گیا پھر زیرو آیا زیرو کتنی دفعہ آیا زیرو بھی چار دفعہ آیا پھر ہیش سائن آ گیا اور اس طرح کرتے کرتے ساری کی ساری جو ویکٹر کو پارس کر لیا اور اس سے آؤٹ پٹ جنریٹ ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹ پٹ کا سائز ان پٹ کے مقابلے میں خاصا چھوٹا ہے اور جس وقت آپ کا وٹ ویکٹر بہت بڑا ہوگا اور اس میں بہت زیادہ ریپیٹنگ یا چینز گی تو آؤٹ پٹ کا سائز اور بھی چھوٹا ہو جائے گا اب ایک ایکسٹریم کیس دیکھتے ہیں جو کہ کیس ٹو کے اندر ہے کیس ٹو میں کیا ہے کیس ٹو میں is an alternative sequence of one zero one zero one zero one zero input کے اوپر یہ تو بڑی عجیب بات ہے عجیب بات کیا ڈیٹا کی پراپرٹیز ایسی ہی ہو سکتی ہیں اب جو اس کے آپ کورسپونڈنگ سیکوینس جنریٹ کریں گے تو آپ کو انکشاف ہوگا کہ جس کو آپ کمپریس کرنا چاہ رہے تھے ہو سکتا ہے وہ ایکچوئل سے بھی زیادہ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رن لینتھ ان کوڈنگ ہے وہ ایبسلوٹ سکسیسفل نہیں ہے بلکہ اس کے بھی ایشوز ہیں جو اسے کیس تھری میں نے دکھایا آپ کو یہ ایک اور بڑی آپٹیمل قسم کا ایکسٹریم کیس ہے جہاں پہ پہلا سیکوینس آف ونز ہے بڑا لانگ اور اس کے بعد سارا سیکوینس زیروز کا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی زبردست قسم کی آپٹیمم قسم کی کمپریشن ہوئی ہے جو کہ آؤٹ پٹ میں دکھا دی گئی ہے جی عزیز طلبہ طالبات آپ کو پتہ چلا کہ بٹ ویکٹر جو کہ بٹ میٹ انڈیکس میں ہے ان کو ہم کیسے کمپریس کر پاتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا اب ہم آگے چلتے ہیں میں آپ کو اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بتانے سے پہلے کچھ اور کیوریز دکھاتا ہوں اور وہ کیوریز کے ساتھ آپ کو بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی جی ساتھیو تو ہم کچھ اور کیوریز کو دیکھ لیتے ہیں ایک کیوری تو پچھلی کیوری سے ملتی جلتی ہے مثال کے طور پہ how many students are enrolled in computer science at the Lahore campus بڑی آسانی سے اس کیوری کو جواب دیا جا سکتا ہے جواب کیسے کہ پہلے ایک بگ میپ انڈیکس بنائی جائے گی کس کے لیے ڈسپلن کے لیے یا ٹیکنالوجی کے لیے اور ایک کیمپس کے لیے ہوگی ان دونوں کو اینڈ کریں گے جواب نکل کے آ جائے گا اس کے بعد دوسری جو کیوری کی ایگزامپل ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے وہ ایگزامپل کیا ہے وہ ایگزامپل ہے کہ how many students are enrolled in a particular campus یا how many students technology are registered for a certain degree program یہ کیوری انٹرسٹنگ کیوں ہے سوچیے ذرا نہیں سمجھ آئی بات میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیوری انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ جو میں نے پہلے آپ کو کیوری بتائی تھی اس کیوری نے اینڈ کرنے کے بعد اس ریکارڈ کو آئیڈینٹیفائی کیا جو ڈیزائرڈ ریکارڈ تھا اور ایک پوائنٹر کے تھرو ٹیبل میں جا کے اس ریکارڈ کو فیچ کر لیا یعنی کہ ٹیبل ایکسس ہوئی یہ جو میں آپ کو کاؤنٹ کی کیوری بتا رہا ہوں اس میں ٹیبل ایکسیس نہیں ہوگی اس میں صرف اور صرف جو بٹ ویکٹر ہے اس میں ونس کو کاؤنٹ کر لیا جائے گا اب آپ کو یاد آیا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ایک مثال دی تھی بلکہ آپ کو ایک ریکوائرمنٹ بتائی تھی کہ انڈیکسنگ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے انڈیکسنگ کی ایک ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ amount of input output یا آئیو کو ریڈیوس کیا جائے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہارڈ ویئر خرید خرید کے ڈالنے سے آئیو ٹائم کو آپ ریڈیوس نہیں کر سکتے اس لیے کہ آئیو ڈیوائس یا آپ کی جو ہارڈ ڈسک ہے اٹ سیلف ایک الیکٹرو میکینکل ڈیوائس ہے تو اس میں سے آئیو جو ہے ایکسٹریملی فاسٹ کیسے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جی تو آئیو کو ہم نے ریڈیوس کیسے کیا کہ ہم نے آئیو ہی نہیں کی ٹھیک ہے نا جی آپ نے ایک کیوری چلائی ہے جس کیوری نے تھوریٹیکلی فل ٹیبل اس کو سکین کرنا چاہیے تھا لیکن because of the bit map index full table scan کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی بلکہ ٹیبل کو بھی ٹچ نہیں کرنا پڑا صرف انڈیکس کو استعمال کر کے سوال کا جواب مل گیا اور اس کا فائدہ کیا ہوا اگر یہ انڈیکس نہ ہوتی تو یہ جو میں نے سوال پوچھا ہے اس میں بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے پیج فالٹس ہوتے اور فل ٹیبل سکین کرنا پڑ جاتا سسٹم سو جاتا اور آپ کی یا جس نے بھی سسٹم بنایا تھا اس کی نوکری خطرے میں ہوتی اب ایسی بات نہیں ہوگی آپ سمجھیں بات اگلے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں ایڈوانٹیجز بٹ میپ انڈیکسنگ کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ یہ جو انڈیکس بنائی جاتی ہے یہ اسپیس بہت کم کنزیوم کرتی ہے اب آپ یاد کریں جو میں نے آپ کو بٹ میپ انڈیکس کے بارے میں بتایا تھا کہ جب آپ ویکٹرز بناتے ہیں ان کو کمپریس کر لیتے ہیں تو وہ تو اسپیس بڑی کم استعمال ہوتی ہے عام طور پہ امپیریکل اسٹڈیز میں یہ ثابت ہے کہ جو اسپیس بٹ میپ انڈیکس کی ہوتی ہے وہ that can be reduce to about ten percent اتنا کم کر لیتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر آپ بی ٹری انڈیکسنگ کو دیکھیں اس کی تو ایک ہیوج کاسٹ ہے انڈیکس اسٹور کرنے کی یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بٹ میپ انڈیکسنگ میں اس کی اسٹوریج کاسٹ بہت کم ہے ابھی ابھی جو میں نے آپ کو کیوری دکھائی تھی اس میں میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ آپ کا جو سوال کا جواب تھا وہ آپ کو انڈیکس سے ہی مل گیا تھا یعنی کہ بیٹ میپ انڈیکس سے سوال کا جواب مل گیا تھا اس کا کیا مطلب ہوا کہ آئیو تو کی ہی نہیں آپ نے بٹ میپ انڈیکس کو آپ نے کمپریس کر کے شاید مین میموری میں رکھا ہوا تھا اور جتنا چاہیے تھا اس کو اتنا انکمپریس کرتے گئے ونس کو کاؤنٹ کرتے گئے دیٹ از اٹ تو آئیو تو کی نہیں آپ نے یعنی کہ جو کاؤنٹ آپریشن ہے اس پہ بڑے اچھے چل سکتے ہیں یعنی کہ ایک میں نے آپ کو فائدہ یہ بتایا کہ اس کی اسٹوریج اسپیس بہت کم ہے دوسرا فائدہ بتایا کہ اس کا آئیو بہت کم ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کاؤنٹس جو ہیں اس ویکٹر کو استعمال کر کے کاؤنٹس کر سکتے ہیں ایک آپ کو بات بتائی تھی میں نے کہ جو خاص ہے ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ کے لیے جیسے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے کہ کیوریز ایڈ ہاک ہوتی ہیں اور ملٹیپل جوائنز ان میں انوالو ہوتے ہیں تو بیٹ میپ انڈیکسنگ کا فائدہ کیا ہے کہ جوائن بڑے آسان ہیں سمجھ رہے ہیں آپ جوائن بہت آسان ہے جوائن آپریشن کیا ہے آپ نے چیزوں کو اینڈ کر لیا آپ نے ٹھیک ہے نا جی اس لیے کہ آپ پورا کا پورا وہ روز کا ریکٹ سیٹ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کا ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ ہے وہ فائدہ کیا ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ سمپل اینڈ آپریشنس کر کے یا سمپل بٹ میپ آپریشن کون سے ہیں جو سمپل بائنری آپریشنز ہیں جن کو کہ ہم ریلیشنل آپریشنز بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ اینڈ اور ایکس اور ہو گیا ناٹ ہو گیا ان کے ساتھ آپ بہت ساری لاجکس بنا سکتے ہیں اور ان لاجکس کو استعمال کر کے بہت ساری کیوریز کا جواب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کچھ میں نے آپ کو فائدے بتایا بٹ میپ انڈیکسنگ کے اس کے علاوہ کچھ پرفارمنس پوائنٹس بھی ہیں یعنی کہ کس قسم کی کیوریز ہیں جن کو اگر آپ استعمال کریں تو بڑی ہائی پرفارمنس ملتی ہے وہ کون سے پوائنٹس ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو جی ساتھیوں وہ پرفارمنس پوائنٹس تھوڑا سا ان کو بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں ڈیٹیلز آپ کو نوٹس میں مل جائیں گی میرا مقصد آپ کو کانسیپٹ امپارٹ کرنا ہے اس لیے کہ جیسے میں بار بار کہتے آیا ہوں یہ کورس یاد کرنا کچھ نہیں ہے آپ نے میمورائز نہیں کرنا کانسیپٹ ڈیولپ کریں میں کیوریز بتاتا ہوں آپ کو پرفارمنس پوائنٹس کے ریفرنس سے ایسا ویئر کلاز جس میں ٹیسٹ ملٹیپل ٹیسٹ آ رہے ہیں اور وہ ٹیسٹ ان کالمس کے اوپر ہیں جن کی کہ کارڈنیلٹی لو ہے یعنی کہ اس میں جو نمبر آف یونیک ویلیوز ہیں وہ تھوڑی ہیں ٹھیک ہے اور ایسی بہت سی کیوریز آ رہی ہیں جو کہ اس بٹ میپ کو استعمال کرتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بٹ میپ بنانے کی کاسٹ تھی اگر بہت ساری کیوریز لو کوڈینٹی کالمس کو استعمال کر رہی ہیں تو جو کاسٹ تھی بٹ میپ بنانے کی that is amortized across those queries ٹھیک ہے جی وہ ایک لطیفہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص دکان میں جاتا ہے حلوائی کی دکان میں مٹھائی والے کی اور کہتا ہے کہ جی پانچ لیٹر دودھ کے اندر دو کلو برفی ڈالو دو کلو جلیبی ڈالو ایک کلو گلاب جامن ڈالو اس کو اچھی طرح سے ملاؤ اور اس میں سے مجھے ایک روپے کا جو کچھ فلودہ سا بن گیا ہے ملغوبہ بن گیا وہ دے دو اگر صرف اس شخص نے وہ ملغوبہ خریدا تو باقی تو سب کچھ ضائع ہو گیا ہاں اگر ہر شخص وہ ملغوبہ خرید رہا ہے تو دکاندار اس کو منافع بھی بیچ سکتا ہے آپ میری بات سمجھے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے یا پرفارمنس ایشو پوائنٹ اس وقت آتا ہے کہ جب اس بٹ میپ کے اندر بہت ساری روز کو شامل کر لیا جائے بہت ساری روز اس میں انوالو ہو جائیں جب بہت ساری روز انوالو ہوں گی تو اگین جو آپ کی کاسٹ تھی بٹ میپ انڈیکس بنانے کی that will be amortized across those rows اور آف کورس ان دو جو میں نے آپ کو ایکسٹریمس بتائی ہیں ان کی کامبینیشنز بھی تو ہو سکتی ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب اس طرح کے کیوری سیٹس آپ کے پاس ہوں گے تو بٹ میپ انڈیکس سے بہت اچھی پرفارمنس ملے گی یعنی کہ میں آپ کو ایسے ٹولز اور ٹیکنیکس بتا رہا ہوں یہ ٹولز اور ٹیکنیکس ڈبل کورس کے اندر ہے کیونکہ ہم لٹرل میننگ نہیں لے رہے یہ ٹول سیٹ آپ کے پاس ہے اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ایز این آرکیٹیکٹ کہ کس طرح کی کیوریز آپ کے سسٹم میں چل رہی ہیں اور کس قسم کی آپ نے انڈیکسنگ ٹیکنیک استعمال کرنی ہے سمجھے بات آپ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کے ساتھ جیسے کہ میں نے کئی بار پہلے بھی کہا تھا کچھ بیچ میں وقفہ آ گیا تھا میں بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں تو جو بٹ میپ انڈیکسنگ ٹیکنیک ہے اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں اس کے کچھ ایشوز بھی ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں تو بٹ میپ انڈیکسنگ کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ چونکہ اس میں آپ اس وقت یہ فائدہ مند ہے جب روز بہت زیادہ ہوں روز بہت زیادہ انوالو ہو رہی ہوں تو جب آپ وہ انڈیکسنگ کے ساتھ کیوریز رن کر رہے ہوں گے تو زیادہ روز لاک ہو جائیں گی اس لیے کہ اس کا فائدہ ہی اس وقت ہے جب روز زیادہ ہے ٹھیک ہے جی بٹ میپ انڈیکس جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ چلائیں گے اس کالم کے اوپر جس کی کارڈنلٹی بہت زیادہ ہے جیسے کہ پرائمری کی کا کالم ہے تو پتہ یہ چلے گا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا ایکچوئل ٹیبل تھا اس سے زیادہ اسپیس تو انڈیکس نے لے لی تو this is suitable for those cases جہاں پہ لو کارڈینیلٹی ہے مثال کے طور پہ جیسے یونیورسٹیز میں ہیں یہ پانچ یا دس ڈسپلنز آفر کرتی ہیں ٹھیک ہے جی یا دو تین ڈگری پروگرامز ہیں اور اگر وہاں پہ ہزاروں میں اسٹوڈینٹس ہیں جن کا کئی سالوں کا ریکارڈ ہے تو یہ ایک اچھا یعنی کہ جو ڈسپلن ہے وہ ایک اچھا کالم ہے کارڈینیٹی لو ہے ڈگری پروگرام ایک اچھا کالم ہے جس کی کارڈینیٹی بھی لو ہے اس کے زیادہ جو کالم ہے جس میں زیادہ ویلیوز ہیں ان پہ آپ بٹ میپ انڈیکسنگ نہیں استعمال کر سکتے ٹھیک ہے جی اس کا ایک اور نقصان ہے وہ یہ کہ اس سے آپ کی ورڈ پارسنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو انورٹڈ انڈیکس میں مثال دی تھی ٹھیک ہے جی لیکن کی ورڈ پارسنگ اس میں ناکام اس لیے ہو جاتی ہے کہ ایک جملے کے اندر یا ایک ڈاکیومنٹ کے اندر ریپیٹنگ ورڈز بہت تھوڑے ہوتے ہیں جیسے کہ دا ہو گیا ایٹ ہو گیا ا ہو گیا کتنی کیوریز ہیں جس میں آپ ان کی ورڈز کو استعمال کریں گے شاید کوئی بھی نہیں ہے ایک اور نقصان بٹ میپ انڈیکس کا یہ ہے کہ اس کو مینٹین کرنا مشکل ہے کیونکہ جیسے جیسے ریکارڈز انسرٹ ہوں گے آپ کے ویئر ہاؤس کے اندر ویسے ویسے اس کے جو ڈیموگرافکس ہیں ویئر ہاؤس کے وہ چینج ہوتے جائیں گے اور آپ کو انڈیکس کو ری ورک کرنا پڑے گا تقریباً ساری کی ساری انڈیکس ہو سکتا ہے آپ کو ری ورک کرنی پڑے which is an extremely expensive task آپ بات سمجھیں اگلی ٹیکنیک کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ کیا ہے اگلی ٹیکنیک اور اگلا پوائنٹ کلسٹر انڈیکس ہے کلسٹر انڈیکس میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو کلسٹر انڈیکس کا کانسیپٹ دیتا ہوں کلسٹر انڈیکس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے جو ریکڈ ٹیبل کے اندر ہے ان کو آپ آرڈر میں لے آئیں ان کو آپ سارٹ کر لیں سمجھ رہے ہیں بات ان کو سارٹ کس پہ کریں گے ان کو کسی ایک کالم پہ سارٹ کر سکتے ہیں یا ان کو کمبینیشن آف کالمس کے اوپر سارٹ کر سکتے ہیں اب جو آپ نے سارٹنگ کی ہے دو صورتیں آپ کے پاس ہو سکتی ہیں یا تو آپ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ جو ٹیبل آپ کے پاس ہے وہ یقیناً کا یقیناً سارا کا سارا سارٹیڈ ہے ارینجڈ ہے یا پھر جیسے جیسے ٹیبل اپ ڈیٹ ہوتا ہے یا ریفریش ہوتا ہے معافی چاہتا ہوں اپڈیٹ مناسب لفظ نہیں ہے ریفریش زیادہ مناسب لفظ ہے جیسے جیسے نئے ریکارڈز آپ کے ویئر ہاؤس میں آ رہے ہیں تو اب آپ نے اپرچونیٹسٹکلی سارٹ آرڈر مینٹین کرنا ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنی سارٹنگ کا لیول ہے ٹھیک ہے جی اور ایک بات لیکن یاد رکھیں آپ کہ ایک وقت میں ٹیبل کو آپ ایک طرح سے ہی ارینج کر سکتے ہیں سارٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ کیا مثال دوں میں جیسے ایک کپڑے کی دکان ہے وہاں پہ کپڑوں کو یا تو آپ ٹھنڈے کپڑے ایک طرف گروپنگ کر دیں یا گرم کپڑے ایک طرف گروپنگ کر دیں یا ڈارک شیڈ کے کپڑے ایک طرف گروپنگ کر دیں اور لائٹ شیڈ کے ایک طرف گروپنگ کر دیں اب یہ کرنا ذرا نہیں ہو سکتا کہ جی ٹھنڈے گرم بھی گروپنگ ہو جائے اور اور ڈارک لائٹ کی بھی گروپنگ ہو جائے سارٹ آرڈر ایک ہی ہو سکتا ہے جو بہت بڑا فائدہ ہے کلسٹر انڈیکس کا وہ یہ ہے کہ آئیو کام ہو جاتی ہے آپ پوچھیں گے آئیو کا اس سے تعلق کیا ہے ان پٹ آؤٹ پٹ کا اس سے تعلق کیا ہے وہ تعلق ایکسپلین میں کرتا ہوں پہلے میں آپ کو ایک ٹیبل دکھاتا ہوں اس ٹیبل سے یقیناً آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کلسٹر انڈیکس کا مطلب کیا ہے اور پھر میں آئیو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کلسٹر انڈیکس کی ایگزامپل اس ایگزامپل میں میں وہی ٹیبل جو آپ کو شروع میں دکھایا تھا اس کو سارٹ کروں گا مختلف کیز کے ریفرنس سے اور کلر کوڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں پہلی ایگزامپل جو ہے وہ کلسٹر انڈیکس ایج کے اوپر بنائی گئی ہے جو ایج کا کالم تھا جو شروع میں میں نے آپ کو ٹیبل دکھایا تھا اس کا مطلب ہوا کہ سارے کے سارے ریکارڈز ایج کے اوپر سارٹ ہو چکے ہیں اب اگر آپ غور سے ٹیبل کو دیکھیں جو اسکرین پہ آپ کے آ رہا ہے تو وہ اسٹوڈینٹس جن کی ایج 20 ہے وہ ریکارڈ سارے کے سارے ایک ساتھ گروپ ہو چکے ہیں جن کی ایج 21 ون ہے وہ بھی ایک ساتھ گروپ ہو چکے ہیں اور آف کورس جن میں گروپنگ نہیں ہے ان میں گروپنگ نہیں ہے یہ کلر سے بھی آپ کو شو کر دیا گیا ہے اس کے بعد ایک اور اسی ٹیبل کا سنیپ شاٹ ہے جس میں کلسٹر انڈیکس ٹیکنالوجی پہ بنائی گئی ہے تو جو کمپیوٹر سائنس کے ریکارڈز ہیں وہ سارے ایک ساتھ گروپ ہو چکے ہیں اور جو الیکٹریکل انجینئرنگ کے ہیں وہ الگ گروپ ہو چکے ہیں لیکن جو بات سمجھنے والی جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ بات یہ تھی کہ ایک وقت میں آپ ایک ہی بیسس پہ اس کو ارینج کر سکتے ہیں دو یا چار پہ ارینج نہیں کر سکتے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان پٹ آؤٹ پٹ پہ اس سے کیا فرق پڑے گا میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا جب ہم ٹیبل میں ریکارڈز کو انسرٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی پرٹیکولر آرڈر میں نہیں جا رہے ہوتے اس لیے کہ آپ غور کریں ٹیبل جو ہوتا ہے وہ تو آپ کے ہارڈ ڈسک پہ بکھرا ہوا ہوتا ہے آپ نے آپریٹنگ سسٹم میں ایسے ڈفرینٹ آپ نے فائل اسٹوری ٹیکنیکس پڑھی ہوں گی تو وہ تو بڑا کچھ بھی ہو سکتا ہے depending upon the file structure اور یہ پروگرامر کو نہیں پتا کہ ٹیبل میں ریکارڈس کس آرڈر میں کس طرح لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں نے کیوری کی کسی انڈیکسنگ ٹیکنیک کی بیس کے اوپر اور جو ڈیزائربل ریکارڈ تھے ان کو میں نے ایکسیس کیا تو ایک بلاک پورا کا پورا سیکنڈری اسٹوری سے مین میموری میں آئے گا کیونکہ فائل بیس سسٹم ہے یا فریم بیس سسٹم ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اس بلاک میں جتنے بھی ریکارڈ سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہیڈر کا سائز کیا تھا دیٹ ول ڈکٹیٹ کہ کتنے ریکارڈز آئیں گے تو بلاک آیا آپ نے ریکارڈ ریٹریو کر لیا اس سے اس کے بعد ایک اور کوئی کیوری آئی اور اس کے کورسپونڈنگ جو ریکارڈز تھے وہ کسی اور بلاک میں تھے وہ بلاک ریٹریو کیا وہ بلاک اندر آ گیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس میں نقصان کیا اس میں بہت بڑا نقصان ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بلاک کو لے کے آئیں جس میں ڈیزائربل ریکارڈ گروپ کا ایک تھا اور اگر آپ کو دس ریکارڈ چاہیے تھے تو ہو سکتا ہے ورسٹ کیس میں آپ کو دس بلاکس مین میموری میں لے کے آنے پڑے جب آپ کلسٹر انڈیکس کر دیں گے یعنی کہ ٹیبل کو فزیکلی سارٹ کر دیں گے تو جو جو کنٹینیوس ریکارڈز ہیں یا جو کی ہے جس کی بیسس پہ آپ نے سارٹنگ کی ہے وہ ریکارڈ سارے ساتھ ساتھ آئیں گے اب اگر آپ کو ریکارڈ چاہیے تھا سے فار ایگزامپل وہ اسٹوڈنٹ جن کی ایج 20 ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ریکارڈ سارے اسٹوڈنٹ جن کی ایج 20 ہے وہ دس بلاکس میں پڑے ہوں ہو سکتا ہے سارے ایک ہی بلاک کے اندر ہو تو پتا یہ چلا کہ instead of bringing in ten blocks ten blocks آپ ایک بلاک لے کے آئے تو کلسٹر انڈیکس کا فائدہ کیا ہوا کہ آپ نے دس گنا اسپیڈ اپ حاصل کر لی by reducing input output without using super computer کیسے کیا دماغ استعمال کر کے عقل کے ساتھ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کانسیپٹ کی بات ہے آگے چلتے ہیں تو کلسٹر انڈیکس میں ایشوز کیا ہیں میں بریفلی ان ایشوز میں سے جاتا ہوں لیکن ایک بات جو سمجھنے والی ہے کلسٹر انڈیکس کے ریفرنس سے وہ بڑی آبیس بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جو سارٹنگ ہے اس کو بھی پرفارم کرنا ہے اور اس سارٹنگ کو پرفارم کرنے کی کاسٹ ہے آپ جتنا بھی زور لگا لیں گے وہ سارٹنگ جو ہے وہ آرڈر این لاگ ان سے اچھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک چیز جو کہ شاید مجھے بتا دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ سلیکٹیوٹی کے ریفرنس سے جو کنسٹینٹس ہیں کلسٹر انڈیکس میں اور نان کلسٹر انڈیکس میں وہ فرق فرق ہیں جی ساتھیوں تو ہم نے ان ایشوز کو دیکھا جو کہ کلسٹر انڈیکس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ تھے اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی انڈیکسنگ کی ٹیکنیکس ہیں مثال کے طور پہ جوائن انڈیکس کی ٹیکنیک ہے جوائن انڈیکس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ ٹیبلز کو پری جوائن کر لیتے ہیں پری جوائن کرنے کے بعد جو آپ کا ریزلٹ ہوتا ہے وہ پوائنٹس کیا کرتے ہیں آپ ان رو آئی ڈیز کو پوائنٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے ٹیبلز کو پری جوائن کر کے ریزلٹس کو رکھا ہوا ہے اور وہاں سے آپ کمبائنڈ ریزلٹ کو اٹھا لیتے ہیں جوائنٹ ریزلٹ کو اٹھا لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈال لیں یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے جوائن انڈیکس کی آپ دیکھ رہے ہیں بات بڑی سمپل ہے سمجھنے والی ہے ڈیٹیلز اس کی جو ہیں وہ نوٹس میں مل جائیں گی آپ کو اس کے علاوہ ایک اور بھی انڈیکسنگ کی ٹیکنیک ہے جس کو کہ مٹیریلائز ویوز کہتے ہیں ویو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ رن ٹائم پہ کیوری چلتی ہے اور ایک ٹیبل بنا کے دکھا دیا جاتا ہے جو کہ اینڈ یوزر کو یہ لگتا ہے کہ ٹیبل فزیکلی ایگزٹ کرتا ہے ایسا ٹیبل جو بنایا جاتا ہے وہ ان کیوریز کے لیے بنایا جاتا ہے میں مٹیریلائز ویوز کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو کہ خاصی کمپلیکس کیوریز ہیں جس میں کہ ملٹیپل جوائنز ہیں جس میں کالمز استعمال ہو رہے ہیں تو مٹیریلائز ویوز میں عزیز طلباء و طالبات کیا کیا جاتا ہے کہ آپ ویوز کو پری کمپیوٹ کر کے فزیکل ٹیبلز کی شکل میں اسٹور کر لیتے ہیں اور جس وقت کیوری آتی ہے for certain combination of columns and tables تو پھر آپ مٹیریلائز ویو میں سے ان ریزلٹس کو نکال کے ڈسپلے کر دیتے ہیں آپ میری بات سمجھیں تو ساتھیو ویوز کے اندر جو مٹیریلائز ویوز کے میں بارے میں بات کر رہا تھا بہت سارے ایشوز ہیں اس میں مینٹیننس کا ایشو ہے ویو کو مینٹین کرنے کی کاسٹ ہے اس میں چینج کو ٹریک کرنا ہے اس میں ری مٹیریلائزیشن کے بھی ایشوز آتے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے جو کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ویوز جو اسپیشل ویوز ہیں ان میں بھی بہت ساری ویریشن ہیں ان میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں ان میں بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں اور اس میں ایک بات جو میں لیکچر ختم کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا وہ مس نامرز ہیں انڈیکسنگ کے بارے میں کیونکہ جو لوگ ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں آتے ہیں ان کا background O L T P system کا ہوتا ہے اس لیے they tend to over index اور اوور انڈیکس سے کتنا فائدہ نہیں ہوتا اور last but not the least indexing is more of an art than a science اس کے ساتھ ایسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ